وَإِنْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر طلاق کی نیت کر لیں تو اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے اگر شوہر مدت گزر جانے کے بعد طلاق کا ارادہ کر لیتا ہے اور ایسا کر گزرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ حاکم وقت اسے مجبور کرے گا یا اس کی طرف سے طلاق دے دے گا آیت کے آخر میں ایک قسم کی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی قسمیں کھایا کرتے ہیں فائدہ آیت کریمہ میں دلیل ہے اس بات کی کہ ہر چار ماہ میں کم از کم ایک بار بیوی کے ساتھ ہم بستری واجب ہے اس لیے کہ ایلا کی قسم کھا جانے کی صورت میں آیت کے بموجب شوہر کو چار ماہ کے بعد مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے یا پھر طلاق دے دے